جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے صحیح سے پڑھنا ہے صحیح الحسن سے صحیح ذاتی اور صحیح غیری ہم نے پڑھ لیا تھا اب ہم پڑھ رہے ہیں حسن سے تعریف کیا ہے لغتن ہوا صفت مشبہ من الحسن بمعنى الجمال صفت مشبہ کا سیرہ ہے حسن سے جس کے معنی جمال کے ہیں اصطلاحا اختلافت اقوال العلماء تعریف الحسنی کہ حسن کی تعریف میں علماء کے اقوال جو ہے وہ مختلف ہوئے ہیں نظرا خیال رکھتے ہوئے گمان کرتے ہوئے لئے متوسط بین صحیح و ضعیف کہ حسن جو ہے وہ درمیان میں ہے صحیح اور ضعیف کے تو ولی ہم عرف احد فسمئی اور اس وجہ سے بھی کہ بعض بعض لوگوں نے علماء حدیث اس اس کو کی دو قسموں میں سے صرف ایک کی ہی تعریف کی ہے ہر دفعہ تعریف کی ہے احدہ قسمئی حسن کی دو قسموں میں سے صرف ایک کی یعنی حسن لذاتی اور حسن ہی تو انہوں نے صرف حسن لذاتی ہی کو ہی حسن سمجھا ہے حسن لغیر ہی کو حسن نہیں کہا تھا انہوں نے اس لیے بھی اختلاف پایا گیا ہے علماء میں بس اذکر و بعض تلک تعریفات اور میں قریب یہ بعض تعریفات ذکر کروں گا ثم اختارو اور پھر میں پسند کروں گا ما اراہو جس کو میں گمان کرتا ہوں او فقط من رہی باقیوں سے تعریف الخطابی یہ وما عرف مخرجه فاشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء جی امام خطابی کی تعریف یہ ہے کہ حسن اسے کہتے ہیں کہ جس کا مخرج معروف ہو جانا جائے کہاں سے آئی حدیث اشتہر اور رجالہ لوگ اس کے مشہور ہوں اور اس پر بہت ساری احادیث کا مدار بھی ہو اور اکثر اہل علم حضرات نے اس کو قبولیت بھی بخشی ہو قبول کیا ہو اس کو اور فقہا عام فقہا نے اس کو اپنی فقہ کی کتابوں میں اس سے استدلالات بھی کیے ہوں یعنی استعمال کیا ہو اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو یہ حسن ہوگی امام ترمزی کی تعریف یہ ہے کل حدیث یوروا لا یکون فی اسناد ہی من یتہم بالکذب حدیث جس کو روایت کیا جائے اس حال میں کہ نہیں ہو, ہو اس کی اسناد میں کوئی بھی ایک ایسا شخص جس کو متحمد قرار دیا جا سکے بلا یقین حدیث اور دوسری شرط یہ ہے کہ حدیث نہ ہو شاہیوا من غیر وجہ نحو اور اور جی شاز بھی نہ ہو اور اس کو روایت کیا گیا ہو من غیر وجہ اور بھی کسی ایسی وجہ کے بغیر روایت کیا گیا ہو جیسے علت ہے یا اور کوئی حدیث کے اندر کوئی ضعف ہے وہ ذوف بھی اس میں شاز والا ضعف اور اس سے ملتے جلتے علی کا اور مزید کوئی بھی ضعف وہ بھی اس میں نہ پایا جاتا حسن تو وہ حدیث جو ہے وہ حدیث حسن کہلائے گی ویوروا من غیر وجہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویوروا من غیر وجہ ایک صورت کے علاوہ بھی اس کو بیان کیا گیا ہو یعنی اس کی سندیں اور ہوں اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا ویوروا من غیر وجہ تو اور بھی اس کی سند ہوں تو وہ ہمارے نزدیک حسن ہو جائے گی جی تیسری تاریخ ہے ابن حجر کی خالب خبر الاحادی بنقل عادل تام ضبطی متصل صنعتی غیر معلل اور صحیح هو صحیح لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته کہ اگر تو خبر احاد کو نقل کرتے وقت عادل راوی ہوں تام ضبط ہوں متصل السند ہو غیر معلل ہو اور غیر شاز ہو تو یہ تو صحیح لذاتی ہو گیا اگر ان پانچوں میں سے جو ضبط والی شرط تھی شرطیف ضبط ضبط کے اندر صفت پائی گئی کمی پائی گئی فل حسن والی ذاتی ہی تو یہ حسن ذاتی ہی بن جائے گا یہ حدیث حسن ہی بن جائے گی اب اپنی بات کرتے ہیں رابی راتو خان عند, عند ابن حجر ابن حجر کے نزدیک حسن کیا ہوگی ہوا خف ضبط راوی ہی وہ صحیح حدیث کہ جس کے راوی کے ضبط کے اندر تھوڑی سی کمی پیش آ جائے کئی ضبط ہو یعنی اس کا ضبط جو ہے وہ کم ہو ضبط سے مراد حافظہ یا اس کی حدیث کی کتابت حفاظت خیر عرف حسن اور یہ حسن کی جو تعریفیں فعلی انتقادات ان کثیرت اس کے اوپر تو بہت سارے اعتراضات ہیں فعمت ترمیزی فقط عرف احد قسم الحسنی تو امام ترمیزی نے حسن کی دو قسموں میں سے صرف ایک کو ہی بیان کیا ہے ایک کی ہی تعریف کی ہے اور وہ ہے حسن لغیری ہی جبکہ اصل فی تعریف میں کیا تھا کہ ان یعرف الحسن لذاتی ہی کہ تعریف کی جاتی حسن لذاتی ہی کی کیوں اس لیے کہ ان الحسن لغیری ہی ضعیف فی الاصلی لأن لأن الحسن جی لأن الحسن لغيره ضعیف فی الاصل حسن لغیری جو ہے وہ اصل کے اندر تو ضعیف ہے ارتقا الى مرتبہ الحسنی مرتبہ حسن تک پہنچ جاتی ہے چڑھ جاتی ہے جباری فی تعدد طرقی اپنے متعدد طرق کے پائے جانے کی وجہ سے وہ اس کمی کے پورا کر دینے کے باعث وہ مرتبہ حسن تک پہنچ جاتی ہے تو امام ترمزی کی جو تعریف ہے وہ صرف حسن ہی کہ انہوں نے کی جبکہ اصل تو حسن لذاتی ہی تھا اور متعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن لذاتی ہی تک پہنچ جاتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تعریفات ان کی سب سب کی آگے چلیں یا اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تعریف المختار تعریف المختار ہے کی حسن کی تعریف ہم یوں کر دیں بنا کرتے ہوئے اس پر اس بات پر جس کو ہم نے بیان کیا جس کو ابن حجر نے بیان کیا ہے جو ابھی آگے بھی آ رہی ہے ہوا مت تصل سند ہو پہلی شخص پھر نقل العادلی عادل سے عادل رابی نقل کرنے والا ہو لیکن چھوٹی سی شرط اور لگا دی اللہ خف ضبط ہو ہے تو نقل کرنے والا عادل لیکن اس کے ضبط میں تھوڑی سی خفت ہے کمی ہے ہی الا منتہا کہ وہ جو سند نقل کر رہا ہے وہ اس جیسی سندوں کو الا منتہا تک یعنی اتصال سند جو پایا جائے وہ انتہا تک ہو ابتدا سے لے کر اس کے آخر تک یہ شرطیں پائی جائیں کہ عادل بھی ہو اتصال بھی ہو من غیر شذوز ولا الہ اور نہ شاز حدیث اور نہ ہی اس کے اندر علت فائدہ ہے تو یہ تاریخ جو ہے وہ حسن کی زیادہ معتبر ہے جی حکم ہو ہوا کا صحیح فی احتجاجی بھی ہی. دلیل پکڑنے میں تو یہ صحیح کی طرح ہے بین ہو کانا دون ہوں یقوت اگرچہ یہ قوت میں صحیح سے کم درجے کی ہے وزیر کا احتجاج بھی جمیع الفقہ فعملوا به وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شزم یا المتشددین کہتے ہیں کہ اسی لیے فقیح جو اکثر فقہا ہیں انہوں نے حسن احادیث حسن کے ذریعے سے دلیلیں پکڑی ہیں احتجاج کیا ہے یعنی احتجاج سے مراد حجت باندھنا یعنی دلیل پکڑ لینا بھی اس پر عمل بھی کیا ہے اور اس سے دلیل پکڑنا اور ان احادیث سے دلیل پکڑی ہے بڑے بڑے محدثین اور اصولیین نے مگر تھوڑے سے وہ لوگ ہیں جو متشددین میں سے ہیں انہوں نے شاز اختیار کیا ہے یعنی وہ اس جمہور کے اس فیصلے سے وہ ہٹ گئے ہیں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو وہ بہت کم ہے مقدر متصاہدین صحیح اور بعض جو ہیں انہوں نے اس کے درجے کو اسے نہیں اور بعض لوگوں نے اس اس کا درجہ درجہ دے دے کو دیا ہے فی نوع صحیح صحیح کی قسم میں سے حسن کو بھی شامل کر دیا ہے لیکن وہ بعض متساہلین ہیں جو بہت زیادہ باریک بینی سے ہر چیز کے اوپر کیٹاگرائز نہیں کرتے بس حکم لگا دیتے ہیں تو اس لیے ان کو متساہرین کہا جیسے کہ حاکم ابن حبان ابن خزائمہ مع قولهم باوجود ان کے اس قول کے کہ بئنہ دون السحیح المبینی مبینی اولا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو حسن ہے یہ دون صحیح ہے جو صحیح جو کہ بہت مبین ہے واضح صحیح ہے دون اس سے کم درجے کی ہے ابتدائی طور پر تو مثال اس کی ما أخرجه الترمذي قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب جي حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا جنگ کے دوران میں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہیں فحاض الحدیث قال عنہ ترمیزی حاضر حدیث حسن غریب امام ترمیزی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے قل تو میں کہتا ہوں وکان حضر حدیث حسن کہ یہ حدیث حسن ہے کیوں لئنہ رجال اسنادہی الاربعہ کا کیونکہ اس کہ جو چار افراد ہیں اس کی اس صنعت پیش کرنے والے وہ چاروں کے چاروں چاروں اربع چاروں لوگ جو ہیں وہ سقات ہیں سقا ہیں الا جعفر بن سلیمان الزبعیو مگر جعفر بن سلیمان فَإِنَّهُ حَسَنُ الْحَدِيثِ چنانچہ یہ حدیث جو ہے وہ حدیث حسن ہو گئی گویا کہ جب ایک بھی راوی شفا نہیں رہے گا ضبط میں کمی آ گئی تو وہ شفا نہیں رہتا تو وہ مرتبہ صحیح سے اتر کر کا نظر الحدیث حدیث مرتبہ حسن مراتب كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض كذلك فإن للحسن مراتب جس طرح صحیح کے مراتب ہیں کہ بعض بعض سے متفاوت ہیں مرتبے میں اگرچہ دونوں صحیح ہوں گی لیکن مرتبے میں فرق ہو جاتا ہے کذالک اسی طرح ہی حسن کے بھی مراتب ہیں وقت جعل ہے زہبی مرتبتین امام زہبی نے اس کے دو مرتبے بنائے ہیں تو اعلیٰ مراتب ہی مختلف کی تصحیحی حدیثی رواتی ہی و تحسینی ہی تو پہلا مرتبہ اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ اختلف فی تصحیح حدیث روایت کی جس میں حدیث کے راویوں کی صحت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہو جائے یا ان کی تحسین کے بارے میں اختلاف پایا جائے کہ حدیث باز ابن حکیم عن ابی عن جدہ و عمر ابن شعیب عن ابی عن جدہ و ابن اسحاق عن عن تیمی و امثال ذالک مما قیل انہو صحیح و هو من ادنا مراتب الصحیح کہ یہ جو راوی ہیں ان ان, ان راویوں سے جو آنے والی حدیث ہوگی اگر اس کو کہا جاتا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ صحیح کے مراتب میں سے سب سے کم درجے کا مرتبہ ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ تو اس کی صحت کے بارے میں تھا لیکن اگر اس کی تحسین کے بارے میں سننا بعض ازادی کے مختلف کی تحسین رواتی بتا بتائی تھی کہ روات کی تحسین اور اس کی ضعف کے بارے میں جب گفتگو ہو جائے جیسے کہ حدیث کا حدیث حدیث الحارث بن بن بن عبد الله نحوهم تو پھر وہ جو ہے وہ اس اس اس کے کے حسن اور کی تحسین میں گویا کہ اندر اختلاف پایا جانے لگے گا تو وہ دوسرے درجے کی حسن ہو جائے گی پہلا درجہ کا حسن جس کی تصحیح میں دوسرا درجے کا حسن جس کی جس کی صحت میں نہیں بلکہ اس کی تحسین کے اندر کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے پہلا درجہ تھا کہ صحیح ہے یا حسن ہے دوسرا درجہ ہو گیا کہ حسن ہے یا ضعیف ہے تو اس اعتبار سے حسن کی دو قسمیں ہوگی مرتبہ تو قولی حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد جب ہم کہتے ہیں یا اصولیین جب یہ بات کہتے ہیں محدثین کے حدیث ہے صحیح الاسناد یا حدیث کیسی ہے حسن الاسناد تو ان کے اس قول کا مقام مرتبہ کیا ہے قول المحدثین هذا حدیث صحیح صحیح الاسناد دون قولهم هذا حدیث کہ محدثین کا بسا اوقات یہ کہنا کہ یہ صحیح الاسناد ہے اور بعض دفعہ یہ کہہ دینا یہ حدیث صحیح ہے کیا فرق ہے قولهم هذا حدیث حسن الاسناد دون قولهم هذا حديث حسن ایسی بساو قد حدیث کہتے ہیں حدیث حسن اور بعض قد کہتے ہیں حسن الاسناد صحیح صحیح الاسناد لینہو قد یصح او یحسن الاسناد دون المتنی کہ سند بعض اوقات صحیح ہوتی ہے یا سند بعض اوقات حسن ہوتی ہے لیکن متن نہیں ہوتا کیوں؟ لشزر اور علت متن کے اندر یا شاز پایا جا رہا ہے یا علت پائی جا رہی ہے لیکن راوی سارے ٹھیک ہیں کیونکہ شاز ہونا اور علت ہونا تو متن کے اندر ہو سکتا ہے راوی میں تو نہیں ہو سکتا شاز اور علت ان کے لیے اور الفاظ ہے فقان المحدث اذا قال گویا کہ جب محدث یہ کہتا ہے کہ هذا حدیث صحیح قد تکفل لنا بتوفر شروط الصحه الخمسه في هذا الحديث تو کافی ہو گیا ہمارے لیے صحت خمسہ یعنی صحیح ہونے کی جو پانچ شرطیں تھیں وہ اس حدیث میں پائی گئی ہیں تو ہم نے اس کا تو اعتبار کر لیا ہماری حدیث حدیث صحیح الاسناد لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے تو فقط تکفل لنا بتوفر شروط ثلاثه من شروط الصحه تو اس نے صرف شروط صحت میں سے تین چیزوں کا بیڑا اٹھایا ہے اس کی کفالت کی ہے اس کی ذمہ داری لی ہے اور وہ ہے اتصال السند و عدالت الروات اور ضبط کیونکہ اتصال سند بھی سند کا معاملہ عدالت روات بھی سند سے تعلق اور ضبط بھی سند سے تعلق صرف علت اور شاز ہونا اس کا تعلق متن سے تھا تو اس نے جب کہا کہ حدیث صحیح الاسناد کہ حدیث صحیح الاسناد ہے تو پھر اس نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا جس کا تعلق سند سے ہے تو اما نفی شذوز و نفی العلہ عنہ فلم يتکفل بهما تو اس نے اس کا اس کی ذمہ داری لی ہی نہیں ان دونوں چیزوں کی لیے نہ لم يتثبت منهما اس لیے کہ یہ نو لمبی اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں دو جو علت کا پایا جانا یا شاز کا نہ ہونا علت کا نہ پایا جانا اور شاز کا نہ ہونا وہ اس حدیث میں نہیں تھی راوی ٹھیک تھے تو اس نے کہہ دیا صحیح الاسناد کے صنعت کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن متن کے اعتبار سے مجھے اس کا پوری طرح سے شرح صدر نہیں ہے لیکن لو اختصر حافظ معتمد على قوله هذا حدیث صحیح الاسناد فلم يذكر له علتا ظاهر فلم فلم يذكر له علتا فالظاهر صحة المتن هي ان عدم العله بعد الشذوذ لیکن اگر کوئی حافظ حدیث اور جس پر بہت اعتماد ہو وہ اپنے قول میں اپنی حدیث میں یوں کہہ دے کہ هذا حدیث صحیح الاسناد اور یہ کہنے کے بعد جب اس نے صحیح الاسناد کہہ دیا تو صنعت کی تو اس نے صحت کا طرف اشارہ کر دیا لیکن متن کی صحت کی طرف اشارہ نہیں کیا اب چاہیے یہ تھا کہ متن کے اندر جو علت پائی جاتی ہے یا شاز ہے اس کا ذکر کرتا اب اگر وہ یذکر له علت اگر اس نے کوئی علت بھی ذکر نہیں کی ہے تو ظاہر صحت المتن تو پھر ظاہر یہ ہے کہ متن بھی صحیح ہوگا کیونکہ اصل تو آج میں علت ہے کسی بھی چیز کی اصل تو نہ ہونا ہے نا ہونا تو بعد میں آتی ہے کوئی چیز تو عدم علت کو ہم اصل مان لیں گے و عدم شذوذ کو بھی اصل مان لیں گے کہ اگر اس کہ اگر علت ہوتی یا شاز ہوتا تو اس کو ذکر بھی کرتے کیونکہ وہ بہت بڑے محدث بھی ہیں جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی معنی قول ترمزی وغيره حديث حسن صحيح اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث جس امام ترمذی جیسے کہتے ہیں کہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے ان ظاہر هذه العبارة مشکل لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح حسن جو ہے وہ صحیح کے درجے سے کچھ کم درجے کی کی وصف کا وصف ہے فکیف یجمع بینهما مع تفاوت مراتبهما تو ان دونوں کے مراکز میں تفاوت کے بعد ان کو جمع کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث صحیح بھی ہو اور ایک حدیث وہی حدیث جو ہے وہ حسن بھی ہو ولقد اجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العباره باجوبه متعدده علماء نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں احسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي ومخلصه ما يليه سب سے ہے جس کو حافظ ابن نے بیان کیا اور امام سیوتی نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امکان کی اسنادانی کا اکثر اگر حدیث کی دو یا دو سے زیادہ سندیں ہیں فلمانا پلمانا حسن ان اعتباری اعتبار تو پھر صنعت کے اعتبار سے تو وہ حسن ہو جائے گی لیکن صحیح ہو جائے گی دوسری صنعت کے اعتبار سے دو تین صنعتیں تھی ایک صنعت کے اعتبار سے صحیح اور دوسری اعتبار سے یہ حسن ہے وہ امکان واحد فل مانا حسن عند قوم کہ یہ حسن ہے ایک قوم کے نزدیک من المحدثین و صحیح عند قوم آخرین دوسری قوم کے نزدیک یہ صحیح ہے تو لہذا حسن اور صحیح دونوں کو اکٹھا ہم نے کہہ دیا فكان القائل يشير الى الخلاف بين العلماء في الحكم هذا الحديث او لم يرجح لديه الحكم في احدهما کہ یا تو وہ دونوں حدیثیں دونوں جو اقوال ہیں کہ بعض کے نزدیک صحیح اور بعض کے نزدیک صحیح نہیں وہ وہ بات ہے اور یا پھر قائل جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اس میں اختلاف ہے بعض اس کو صحیح کہہ رہے ہیں بعض اس کو نہیں کہہ رہے لہٰذا میں نے دونوں کے قول ذکر کر دیے کہ صحیح ہم حسن تو دو قول اس میں آگے خود بہت لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی صحت کے بارے میں اور اس کے کے حسن ہونے بارے میں اختلاف آ گئے اور یا پھر وہ کسی ایک حکم کو راضی نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو حدیث حسن تو کہوں لیکن صحیح نہ کہوں یا وہ صحیح کہوں کہوں حسن نہ تو وہ دونوں کو ذکر کر دیتا ہے کہ جس کا جو بھی مزاج ہے اس کے مطابق وہ حدیث کو لے لے جی تقسیم البغوی احادیث المسابی امام بغوی نے مسابی کی جو احادیث ہیں اس کے اندر جو تقسیم کی وہ کیا ہے دروج البغوی فی کتاب ہی المسادی اصطلاح خاص له کوئی خاص اصطلاحات استعمال کی ہیں امام بغوی نے اپنی کتاب مسابی کے اندر في صحیح واحدهما بقوله اور وہ اشارہ دیتے ہیں ان حادیث کی طرف جو کہ صحیح ہے یا ان میں سے کسی ایک کے اندر ہیں بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ صحیح في السنن الاربعه بقوله حسن اور وہ حدیث جو سنن اربا کے اندر ہیں سنن ترمذی سنن ابن ماجہ تو ان کے اندر جو سنن کی کتابیں ہیں اس کو وہ حسن کہہ دیتے ہیں ان حدیث کو اور جو بخاری اور مسلم میں ہیں اور یا دونوں میں ہیں ان کو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں ان کو حسن نہیں کہتے وہ اصطلاح العام لیکن یہ اصطلاح جو عمومی اصطلاح ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتی لدى المحدثين محدثين في نزديك لأن في السنة الأربعة الصحيحة في السنة الأربعة الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر کیونکہ سنن کے اندر تو جو سنن اربع ہیں چار کی کتب ہیں ان کے اندر تو صرف صحیح نہیں بلکہ صحیح حسن ضعیف منکر ساری ہی پائی جاتی ہیں لذالک نبہ ابن صلاح اسی وجہ سے ابن صلاح نے جو ہے تنبیہ کی ہے والنبوی وعلى ذلك اور امام نبی بھی اسی بات پر ہیں فینبغی على القاری فی کتاب المصابیح ان یکون على علم عن اصطلاح البغیبی الخاص تو مشکات المصابی کو پڑھنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی اصطلاحات کو سامنے رکھ کر چلیں کہ ان کو پتا ہو کہ ان کے نزدیک حسن جب کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے اور جب صحیح کہتے ہیں یا حسن صحیح دونوں کہتے ہیں کیا معنی ہوتا ہے یہ حضرت صحابی عند قولی عن الحادیثی صحیح حسن الكتب التي من مظنات الحسن لم يفرد العلماء كتبا خاصا بالحديث الحسن المجرد صرف حسن مجرد خالی ہے صرف حسن کی پر کتابیں علماء محدثین نے نہیں لکھی کما افرد صحیح المجرد جیسا کہ اکیلا صحیح لذاتی پر کتابیں موجود ہیں لوگوں نے علماء نے الگ کی ہیں احادیث کو مستقل کتب کے اندر لیکن ہونا کا لیکن ہونا کا کتب یکسر فیہا وجود الحدیث الحسن فمن اشری تلک الکتب لیکن ایسی کتب ہیں کہ جن کے اندر بہت زیادہ حسن وہ احادیث جو کہ حسن کے درجے کو ہیں وہ بہت ساری احادیث پائی جاتی ہیں ان کتب کے اندر اگرچہ وہ ریزینیٹڈ نہیں ہیں ان کو خاص طور پر حسن کے لیے لکھا نہیں گیا جیسے کہ جامع ترمیزی المشہور بسنون ترمیزی فہو اصل فی معرفت الحسن و ترمیزی هو الذي شہرہ فی حضر کتابی امام ترمزی ہی وہ ہیں جنہوں نے حسن کو مشہور کیا اپنی اس کتاب کے اندر اکثر اور بہت زیادہ ذکر کیا ہے من ذکر ہی اس کے بیان کرنے کو لیکن ينبغي التنبه الى ان نسخه تختلف في قوله حسن صحيح ونحوه لیکن مناسب یہ بات ہے کہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ ان کے نسخے جو ہیں تختلف فی قولی مختلف ہیں اپنے اس قول میں کہیں حسن صحیح کہا گیا ہے بنحوی اور اس جیسے فعلا طالب الحدیث العنایت طالب حدیث کے اوپر لازم ہے کہ وہ کوشش اور محنت کرے اختیاری نسخہ المحققہ جو نسخہ تحقیق یافتہ ہے اس کو اختیار کرے بالمقابل طبی اصول معتمدہ اور ایسے اصول جو کہ معتمد ہیں معتمد ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اصول حدیث کے اندر اگر ان احادیث اور ان اصول کو پرکھتے ہوئے حدیث کو لیں گے اور اس کے اوپر حکم لگائیں گے تو وہ صحیح رہے گا سنن ابی داؤد فقط ذکر ابو داؤد الى اہل مکہ تھا یعنی ہم داؤد نے ذکر کیا اہل مکہ کو انہ یذکر فی الصحیح وما یشبه یقارب کہ میں نے اپنی ابو سنن ابو داؤد کے اندر صحیح بھی ذکر کی ہیں اور وہ جو اس کے مشابہ اور مقارب ہیں صحیح کے قریب قریب کی احادیث میں نے ساری ذکر کر دی ہیں وما کان فی وہن شدید بینہ اور پھر میں نے وہ کی ہیں جن کے اندر شدید وہن تھا ان کو بھی میں نے ذکر کیا ہے درمیان والی صورتوں کو ذکر نہیں کیا فمالم یسکر فی ہی شیئن فہو صالحا بنا انا لذالک اذا وزن فی حدیثا لم یبین ہوا ضعفہ ولم یصححہ احد من الائمت المعتمدین فہو حسن من ربی داود تو کہتے ہیں کہ اگر وہاں شدید تھا کمزوری کمی بہت زیادہ تھی اس کو بھی بیان کر دیا اس کو کو کو اس اس اس ساتھ میں نے ذکر کر دیا کہ کے اندر یہ کمی اور عائب یا وہن ہے لیکن عمومی طور پر انہوں نے جو حادی صحیح ہیں یا اس کے قریب قریب ہیں ان کو اپنے ابو داود میں جگہ دی ہے مالا اس پر فیشن اور اگر کسی حدیث کے بارے میں کچھ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا فو صالح تو وہ ٹھیک ہوگی فبنا کا اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اذا وجدنا فيه لم يبين جب ایسی حدیث ملے امام داؤد کی طرف سے ابو داؤد کی طرف سے کہ جس کو انہوں نے بیان نہیں کیا کہ وہ کیسی حدیث ہے کس طرح کی ہے اور اس کے ذوق کو بیان نہیں کیا ولم يصحح احد من الائمه المعتمدين اور معتمدین میں سے بھی کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا فهو حسن عند ابي داؤد تو وہ امام داؤد کے نزدیک ابو داؤد کے نزدیک جو ہے وہ صحیح ہے تو گویا حدیث ذکر ہوئی اس کا ذوق کو بیان نہیں کیا لیکن ادھر سے جو آئمہ ہیں باقی انہوں نے بھی اس کی تصحیح کو صحیح نہیں قرار دیا تو ہم اس کو حسن اس حدیث کو ہم حسن کہہ دیں گے سنن قد نص دار اعلی کثیر کتاب کے دار بہت سراہد کی ہے امام دار قطنی نے حسن روایات کی اس کتاب کے اندر نص اعلیٰ کثیر منہ میں مرجع جو ہے وہ حسن ہے کہ حسن کے بارے بہت ساری حسن روایات کو انہوں نے نس کے ساتھ بہت سراحت کے ساتھ اپنی اس کتاب کے اندر سنن دار قطنی کے اندر ذکر کیا ہے اس کی تصریح فرمائی ہے جی یہاں تک تو ہو گیا تھا حسن لذاتی ہی اب آگے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حسن لغیری کو یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے تاکہ مکس اپ نہ ہو پچھلا جو تھا وہ تو ایک دو مرتبہ دیکھ لیجئے گا دو تین مرتبہ اچھی طریقے سے پھر آگے حسن لغیری انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ